وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضرالة وكل ضرالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ سور علاق کی دو آیتیں پڑھی گئی ہیں جو آج خطبے کا موضوع ہے امن و امان یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے آپ جس جگہ آباد ہیں اللہ تعالیٰ وہاں امن و امان سکون اور راحت نصیب فرمائے آپ کا آپ کی جان آپ کا مال آپ کی عزت محفوظ ہو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے رہا من اص بہ مین کم آر آدن بے حضا سی رہا او کما خالا آن سمے جس شخص کو تین چیزیں نصیب ہو جائیں نمبر ایک من اس بہمین فی آمنسی اپنے وطن اپنے رہائش اپنے ملک اپنے علاقے میں امن و امان کی زندگی نصیب ہو نمبر دو وہ معافن فی بدن ہی وہ معافن فی بدن ہی صحت مند جسم نصیب ہو جائے نمبر تین آپ نے شاخ روایا وتی چوبیس گھنٹے کا اسے روزی اس کے پاس روزی روٹی کا انتظام ہو یہ تین نعمتیں جس کو مل گئی فقا انما دنیا بے حضا تو سمجھ لو کہ ساری دنیا اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے ہر قسم کی نعمت سے مالا مال ہے یہ امن و امان سکون اور راحت اور ہر قسم کی اطمینان کی زندگی نصیب ہونا یہ ایسی عظیم ترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اپنی دعاؤں میں ایک عظیم ترین دعا یہ بھی کیا کرتے تھے رب الحاد وجنوبنی و بنی المینا اب ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلاط اسلام دعا مانگتے ہیں رب الحاد البلد آمنا اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے اللہ رب العالمین نے واقعی امن و امان والا شہر بنایا امن و امان بہترین نعمت تھی وہ تین و و زیتون تور ویتون سیری وحادل امین اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی کہ البلد الحادل اللہ اس شہر کو امن امان والا بنا دے رب العالمین نے اس شہر کو قیامت تک کے لیے امن و امان بنا دیا اور اسی کی اللہ نے قسم کھائی وہ البلد بلد اور قسم ہے اس امن و امان والے شہر کی ذرا غور کریں جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے امن و امان بنا امن و امان والا بنایا امن و امان کی برکت سے اس شہر کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں وہ تین زیتون و پوری و حادل بل امین اللہ رب العالمین نے باقاعدہ کعبہ کو مکہ مکرمہ کو جو امن و امان والا شہر قرار دیا پوری دنیا کے اندر لوٹ مار قتل و غارت بد امنی پھیلی تھی لیکن مکے والے جاہلیت میں بھی بڑے امن و امان و سکون کی زندگی گزار رہے تھے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا اور مکے والوں نے کفر کیا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی امن و امن کی یاد دہانی کرائی فرمایا فلیاگ دور اب ہادل کے والوں کو چاہیے کہ لات اور اسنا اور ان بتوں کی پوجا چھوڑے فلیا رب اب ہادل یہ کھانے کعبہ جو ہے اس گھر کے رب کی عبادت کریں کیوں اس کے رب نے انہیں کیا دیا ہے اللہ گھر کے رب نے مکے والوں کو بت پرستی کے باوجود کبھی بھوکھا نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی کھانے پینے کا انتظام کیا وہ امن من خوف اور اس شہر میں ان کو ان کو امن و امان نصیب فرمایا اول امن و آمنا تمرات من من رزقا لدنا رب نے فرمایا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ دنیا کے اندر فساد پھیلا ہے دنیا کے اندر لوٹ مار کا تو ہے دنیا کے اندر بد امنی ہے نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ کسی کا مال محفوظ ہے لیکن مکے والوں کو ذرا دیکھو اولم مکل رام آمنا ہم نے محرم کو امن و امار والا شہر قرار دے کر کے اطمینان کے ساتھ ان کو ہم نے بتایا ہے آباد کیا ہے یوجبا کل شیخ دنیا میں کہیں بھی کوئی چیز کھانے چیز کی کھانے پینے کی پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتے کھینچ کر کے ہم ان کے رشک کا انتظام بھی کر دیتے ہیں ان کے رشک کے لیے ہم پہنچا دیا کرتے ہیں تو دوستو امن و امان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں امن و امان نصیب فرمایا ایسا علاقہ ایسی جگہ نصیب فرمائی جہاں ہماری جان بھی محفوظ ہے مال بھی محفوظ ہے عزت بھی محفوظ ہے اور ہمارا دین بھی محفوظ ہے یہ اللہ رب العالمین کے عظیم ترین نعمتیں ہیں اسلام میں امن و امان کا قائم کرنا اور امن و امان کو برقرار رکھنا اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے اور ہر ایسی چیز جو بد امنی پھیلاتی ہو جس سے لوگ پریشان ہوتے ہوں جس سے فساد پھیل رہا ہو ایسی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے چنان سب سے زیادہ بد امنی اور سب سے زیادہ فساد اگر پھیلتا ہے دوستو تو عدل و انصاف کا دامن شور دینے کے بعد زیادتی کرنا کسی پر سرکشی کرنا کسی کا مال دبا لینا کسی کا حق دبا لینا مظلوم کا حق نہ دیا جائے یہ سب سے بدترین چیز ہے جو امن امان کو خراب کرتی ہے اسی لیے اسلام نے ہے دوسرے پر زیادتی کرنا حرام قرار دیا ہے رب العالمین نے فرمایا ولا تا ان ان لا يحب المتدین اے میرے بندو خبردار اپنے سے کمزوروں پر اور میری کسی مخلوق پر زیادتی نہیں کرو میری کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرو کیوں يحب المعتدين اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کر رب العالمین نے اسی لیے دوسرے مقام پر فرمایا من من اجل كتبنا على بني اسرائيل انه قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا رب العالمین نے فرمایا اسی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے یہ بنی اسرائیل پر حکم نازل کیا اور فیصلہ میں نے کر دیا تھا کہ انہ قتل نفسن جس نے کسی کو ناحق قتل کیا فساد پھیلانے کے لیے کسی کی جان لی کسی کو قتل کیا اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو اس کا اتنا بڑا گنا ہے فتح انما قتل انا سجمیا گوئی کہ اس نے ایک قتل نہیں بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا اتنا بڑا گنا اس کو دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک ظلم کرنے سے بچائے اسی لیے جس طرح سے اسلام نے ایک مسلمان کو حرام کرا دیا کہ وہ کسی مسلمان پر ظلم کرے زیادتی کرے ایسے ہی غیر مسلموں پر بھی ظلم و زیادتی کرنے کی کرنا ہم پر حرام قرار دیا جانوروں پر بھی ظلم جاتی حرام قرار دیا ہے یہاں تک کہ نبی نبیلح نے اس کے ساتھ نوایا من کا تارا اس چھوٹا سا پرندہ ہے ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے سب سے چھوٹا پرندہ جو ہے گوریا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من کا تارا جس نے بلا وجہ ایک گوریا قتل کیا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب وہ انسان اٹھے گا تو وہ گوریا اس کے سر پر سوار ہوگا وہ حشر کے میدان میں بھاگتا پھرے گا لیکن گوریے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا وہ پرندہ اس کے سر پر ہوگا اور اعلان کرتا ہوگا یار سیما اللہ آج یوم القیامہ ہے حساب کتاب کا دن ہے یوم الدین ہے آج ظالم کو ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوایا جائے گا یہ بندہ چہرہ اس نے مجھے قتل کیا تھا فیما سیما اے اللہ اس سے پوچھئے کہ کس وجہ سے مجھے اس نے قتل کیا میں نے کیا اس کا بگاڑا تھا انسان اس حدیث پر اگر نگاہ رکھے تو کبھی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ کا مسلمان ملک ہے آپ کے مسلمان ملک میں غیر مسلم اگر معاہد ہیں قانون کے مطابق رہتے ہیں وہ ذمہ ہیں ان کو معاہد کہا جاتا ہے ان کے اوپر بھی ظلم زیادتی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا تاکہ اسلام کا اخلاق اسلام کا کردار اور اسلام بالکل حد و انصاف کا بردار رہے یہ نہیں کہ ہاں مسلمان کی جان تو محفوظ ہو اور غیر مسلم کی ہمارے ملک میں جان محفوظ نہ ہو اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا صحیح بخاری کی روایت سے نبی علیہ سراط اسلام نے ساتھ رمایا من کا تارا معاہدن من کا تارا معاہدن جن لو مسیرتا اربعین آمن او کما تارا رہے سراط صاحب جس نے کسی زندگی جس نے کسی معاہد غیر مسلم کو قتل کیا ہمارے مسلم ملک کے اندر نبی علیہ صاحب فرماتے ہیں جس نے کسی معاہد اور ذمہ کپس کو قتل کیا لبی حتل جنت قیامت کے دن اس مسلمان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جنت تو دور کی بات ہے لب یار راہ اتل جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوگی حالانکہ آپ نے ساتھ نمایا وہ ان ہاں لو جدو مسیرت مصیرت ارب عین آمن حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور تک رہے گی کہ اگر چالیس سال تیز رفتار سواری سے کوئی انسان چالیس سال سفر کر کے جائے اور چالیس سال کے بعد سفر کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے تو آپ نے جنت کی خوشبو اس کو بھی محسوس ہوگی لیکن جس نے کسی معاہد کو قتل کیا اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہو رہی ہوگی سن نبی داؤد کی روایت ہے دوستو نبی علیہ سرا کو سامنے ساتھ میں سن لو جس کو امر مان دیا دیا ہم نے نبی فرماتے ہیں جس غیر مسلم کو چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو ہندو ہو یا بدھسٹ ہو اگر قانون کے مطابق ہم نے اس کو اپنے علاقے میں امن و امان دے, دے دیا ہے اور رہنے کی اجازت دے دیا ہے اب مسلمانوں یاد رکھو علام و ذلام جو انسان ایسے ایسے آدمی پر ظلم کرے امنتا کا سہو یا اس پر کوئی زیادتی کرے ہاں، اچھا طاقت ہی یا اس سے کوئی ایسا اس سے طاقت سے اس کی طاقت سے جانا اگر اس نے اس کو مکلف کیا کام کیا یا حد تو یہ ہو گئی آپ نے ساتھ نمایا او آخا مینو ہو سیل بغیر سیب نفسی یا اس نے اس معاہد ذمی غیر مسلم کی کوئی چیز بغیر اس کی اجازت بغیر اس کی اجازت کے لے لیا آن فرمائے چار چیزیں ہو گئی جس نے اس پر ظلم کیا جس نے اس کی کوئی چیز چھین لیا یا طاقت سے جانا اس کو حکم دیا یا اور کوئی اس پر زیادتی کی آپ نے ساتھ میں ہے تو غیر مسلم لیکن قانون کے مطابق ہمارے ملک میں امن و امان ہمارے اجازت سے رہتا ہے نبی رہتا فرماتے ہیں فانا حجیج ہوں یوم القیامہ اس غیر مسلم کی وکالت قیامت کے دن حشر کے میدان میں میں کروں میرے بھائیوں اسلام عدل و انصاف کا ہے احسان کا دین ہے خیر برکت والا دین ہے اس میں جانوروں پر بھی ظلم کرنا روا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم زیادتی کرنے سے بچائے اسی طرح سے اسلام ہی جب جس طرح سے معاہد کے جان مال کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح سے میرے بھائیوں ہاں، جس طرح سے اعتدام ظلم زیادتی سے ہمیں منع کیا ہے چونکہ امن و امان برباد کرنے والی چیز ہے اسی طرح سے ہاں، اسی طرح سے گولو اور انتہا پسندی سے بھی اسلام نے ہم کو منع کیا ہے کسی کے انتہا گولو نہ کرو زیادتی نہ کرو اسلام نے جو قانون بنایا ہے اور جتنا بنایا ہے اتنے ہی پر اتفاق کرو نہ اس سے آگے بڑھو نہ انتہا پسندی اختیار کرو نہ اس حدود کو تو اللہ نے حد تمہارے لیے قائم کر دی ہے اس حد پر قائم رہو اگر تم نے اس سے تجاوز کیا تو ذرا نہ تو گمراہی میں گر جاتا ہو اسی لیے نبی علیہ السلاط اسلام نے بڑی تعریف کیا ہے آج یہ چیز ہاں، آج آج انتہا پسندی یا غلو اور بہت ہی زیادہ جو ایک قسم سے ظلم زیادتی پر انسان آمادہ ہو جاتا ہے اس کی کئی وجہ ہوتی ہے ایک وجہ تو ہے میرے بھائیوں ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن ہمیں دین کی سمجھ نہیں حاصل ہے اگر دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو تو مسلمان سراپا رحمت ہی رحمت ہے مسلمان کسی کے لیے سہمت نہیں نہیں بن پاتا نمبر دو مسلمان تو ہیں لیکن علم اس نے جس سے حاصل کیا وہ غیر موتبر انسان ہے وہ لائق نہیں اس سے علم حاصل کیا جائے اس کے اندر انحراف ہے بگاڑ ہے ہے وہ سراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے اگر اس سے انسان نے تعلیم حاصل کی تو وہ بھی بھٹکا دیا کرتا ہے نمبر تین جو آج فساد دنیا کے اندر پھیلتا ہے جو نوجوانوں میں انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے تیسری وجہ یہ ہے میرے بھائیوں غیر سچا میڈیا یہ جھوٹا میڈیا جو ہوتا ہے ہم اس کی باتوں میں آ کر کے اس پر یقین کرتے ہیں اور بھروسہ کر کے ہم سب کچھ اس کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں اے جو مسلمان تو ہیں نماز پڑھتے ہیں سو کے چیزیں ہیں اور اس پر جھوٹتے رہتے کیا کیا چیزیں ہمیں مل رہی ہے ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ صحیح ہے یا غلط اور اسی کو دیکھ کر کے اسی سے متاثر ہو کر کے اپنا فیصلہ مکمل کرتے ہیں اور جو کچھ کرنا ہوتا ہے کر گزرتے ہیں کہیں کوئی جہاد کے نام پر کوئی فلا چیز کے نام پر حالانکہ ساری چیزیں اگر اس لیے اس کا دماغ خراب ہوا ہے اس کی سمجھ میں بگاڑ پیدا ہوا ہے نہ اس نے اچھا استاد اختیار کیا نہ علماء سے تعلق قائم کیا نہ کبھی اس نے حق کو حق کسی چیز کی تحقیق کرنے کی کوشش کی مسلمان بھائی یاد رکھو اسلام میں اعتدال بہترین چیز ہے بولو اور اور اسی طرح سے انتہا پسندی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے جتنی قومیں ہلاک و برباد ہوئی ہیں اور انتہا پسندی کے بنا پر اور یہ امت جو پوری دنیا کی جس کو اللہ نے پوری دنیا کی قیادت پوری دنیا کی امامت پوری دنیا کی رہنمائی کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا اس کو اللہ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وہ یکون الرسول علیکم شہیدہ اے اس امت کے لوگوں اللہ نے تم کو امت وسط بنایا ہے بیچ والی امت بنایا ہے نہ اس میں کوئی کمی ہے اور نہ کمی زیادتی کرتی ہے نہ حد سے اوپر جاتی ہے نہ حد سے نیچے جاتی ہے یہ کہہ دینا شراط مستقیب یہ شراط مستقیب سیدھا راستہ دونوں کے جو درمیان ہے جو زیادتی بھی نہ جائے اور کمی بھی نہ جائے ان دونوں کے درمیان دو سراط مستقیم ہے اور اسی سراط مستقیم کے ہم علم بردار ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سرات مستقیم پر قائم رکھے اکول کو الیہ الحمد للہ وقفا وسلام اما الدین امن و امان کو برقرار رکھنے ہر قسم کے فساد سے بچنے بچانے کے لیے ہیں مختلف اسباب جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ نے اور نبی علیہ سراف صاحب نے سنت رسول اللہ میں بڑا مقرر کیا ہے دوستو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان کا اپنا اخلاق اچھا ہو اخلاق ہمارے اچھے ہوں اور یہ اچھا اخلاق یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو اور غیر مسلموں کے بھی ساتھ ہو اخلاق ہنسنا ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کسی غیر مسلم سے ہم معاملہ کریں یا مسلمان سے معاملہ کریں ہمیشہ ہمیں اخلاق ہسنا کا مظاہرہ کرنا چاہیے ذرا اس حدیث پر غور کرو صحیح بخاری کی روایت ہے نبی علیہ شام رشاط حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں نبی علیہ سراب شام کمرے میں بیٹھے تھے میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہی بھی تھی دروازہ کھلا ہوا تھا سامنے سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا کہ گزر رہا ہے آ نے فرمایا ایسا دیکھو دیکھو عشیرت القوم وہ ذرا دیکھو وہ آدمی جو آ رہا ہے اپنے قبیلے کا سب سے بڑا فسادی اور سب سے بڑا برا انسان آ رہا وہ جا رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا خاموش نہیں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو معلوم پڑا کہ وہی آدمی جو سب سے بڑا بدترین جس کے بے شاخل اشیرہ آج فرمایا خاندان کا سب سے برا قبیلے کا سب سے بدترین انسان ہے وہی دروازے پر کھڑا ہے نبی علیہ السلام سامنے غلام کو بھیجا کہا یا رسول اللہ یہ تو وہی شخص ہے جو سب سے برا تھا وہ آپ کے ہاں ملنا ملنے کے لیے آیا ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ رسول نے فرمایا عائشہ ذرا تم اندر چلی جاؤ دروازہ کھولا گیا وہ شخص آ کر کے بیٹھ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا اندر سے کہ نبی علیہ السلام شام وہ آیا آپ کے بازو میں بیٹھا تو اس سے اتنا توجہ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہتی ہیں کہ معلوم بات آتا ہے تو کوئی بہت باعزت انسان ہے جس سے کے ساتھ اب ایسے گفتگو کر رہے ہیں جب اس کر کے چلا گیا تو حضرت ایسا کہتی میں باہر نکلی میں نے کہا جا رسول اللہ یہ کیا دو رنگ بھی آپ نے کہا سب سے بدترین آدمی اور آ کر کے بیٹھا تو ایسے اخلاق سے ایسے پیار سے ایسے انداز سے بات کرتے ہیں کہ معلوم پڑتا ان رہو کا مکانا معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی بہت با عزت انسان ہے اللہ رسول نے فرمایا عائشہ اللہ بتاؤ ہم کو تم نے کب کسی کے ساتھ بات کرنے ملنے میں بد اخلاق پایا ہے ایسا بتاؤ ایسا بتاؤ اتنے دن سے ہمارے ساتھ تم ہو تبھی تم نے مجھے بد اخلاق کہنا کسی انسان کے ساتھ اپنا ہو یا پڑا یا ہو دوست ہو یا دشمن ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو کسی کے ساتھ مجھے نے بد اخلاقی کرتے ہوئے پایا ایسا سن لو سب سے بدترین انسان کہ آپ دن ہر کے میدان میں وہ ہوگا جس کی اخلاقی سے تنگ آ کر کے لوگ اس سے ملنا جلنا ترق دیے آئسا سن لو اور بعد روایتوں کے اندر آیا آپ نے فرمایا ایسا وہ بدترین بھی تھا منافق بھی تھا منافق بھی تھا لیکن میں نے اپنے اخلاق کے ذریعے اس منافق کے شر کو یہی دفرا دیا باہر جانے کے بعد میرے خلاف کوئی برائی کرنے کا سانس ہم نے چھوڑا ہی نہیں اس یہ اسلام ہے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام سامنے اس لیے اللہ کے تعالیٰ نے آپ کے متعلق کے ساتھ ہمارے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے اعلیٰ مقام و مرتبے پر رکھا ہے اسی طرح سے ہمیشہ جنگ و جدال فساد سے رکنے اور امر امان کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ دوستوں نرمی کا معاملہ کریں رزق کا معاملہ کریں ملائمت کا معاملہ کریں ایسا نہ ہو ہو کہ زبان بھی سخت ہو دماغ بھی سخت ہو دل بھی سخت ہو اکھڑ اور اجر پن ہو بس تمام بد کلام ہو نہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان نرم ہو اللہ اکبر نہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ مسلاد شام کو فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا اپنے وقت کا سب سے بڑا کافر سب سے بدترین انسان ہے اس کے بعد جب بھیجا تو موسا رہی سراج شام کو اور ان کے بھائی ہارون کو حکم دیا فکولا لہو کلینا آپ دونوں ہمارے نبی ہیں آپ کلیم اللہ ہیں آپ ان کے وزیر ہیں فرعون سے بات کرنا تو ذرا اخلاق اور نرمی سے بات کرنا فکور قول نرمی سے بات کرنا لہ یا تذکر او یقا ممکن ہے کہ تمہاری نرم گفتگو سے اس کے دل میں بات اتر جائے عبرت اور نصیحت حاصل کرے ام حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہ اونٹ پر جا رہی ہے اونٹ ذرا کمزور تھا اونٹ کو جتنا بھگانا چاہتی تھی اتنا اونٹ بھاگ نہیں رہا ہے حضرت عائشہ نے اونٹ کی پٹائی شروع کی اور اسے مارنا شروع کیا نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اونٹ جتنا بھاگ سکتا ہے آہستہ اونٹ جتنا بھگانا چاہتی ہے اونٹ اتنا نہیں بھاگ پاتا تو آہستہ اس کو مارتی ہے اس پر اسے ڈنڈے رسید کر رہی ہیں آج میں یا آئسا تو اے آئسا خبردار علئی کے بر رفق یا آئسا تو علئی کا بر رفق ایسا خبردار سختی نہ کرنا اونٹ کے ساتھ تم نرمی کا معاملہ کرو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت اللہ بنایا سواری کے ساتھ بھی زیادتی کرنا اس سختی کرنا اسلام نے گوارا نہیں کیا آپ نے فرمایا ایسا تو علیہ کی بھی رسک ایسا اپنی سواری کے ساتھ میرا نرمی کا معاملہ کرو جتنا بھاگ سکتی ہے اتنا ہی چلاؤ اتنا ہی بگاؤ مار مار کر کے اس کو تیز بڑھانے کی کوشش نہ کرو یا ایسا تو بھی کے بل عروف ول سختی اور بد حیائی سے اپنے آپ کو بچانا نبی علیہ السلام رشاط رماتے ہیں صحیح صحیح مسلم کے حدیث آپ نے ساتھ رمایا یا آئے ستو ان کلا یقون شعین اللہ سانا ولا تل من شعین اللہ شانا او کما کالا رہے سلام ایسا ہمیشہ نرمی کا معاملہ کرنا ایسا یاد رکھنا جہاں جس یہاں نرمی کا معاملہ معاملہ ہوتا ہے اللہ وہاں اور اوروں جو ترقی نصیب کرتے ہیں اور جہاں سختی ختم ہو جاتی ہے وہاں عیب و فساد پیدا ہو جاتا ہے میرے بھائیو اپنی زبان نرم ہو دل و دماغ نرم ہو طبیعت اور مزاج نرم ہو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ گہروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں کسی پر ظلم جاتی نہ کریں رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی اس کائنات میں کامیابی کا سب سے بڑا سبب قرار دیا کہ آپ باخلاق اور ہم نے آپ کو نرم زبان نرم دل بنایا ہے اٹھو سورہ آل عمران حبیما رحمت من اللہ لند لہم ولو کنت فضن غلید القلب لنفضو من حولی اے ہمارے نبی آپ کے پاس ایک مذہبہ جو آیا وہ سب کو چھوڑتا ہے لیکن آپ کو نہیں چھوڑتا آئے جو لوگ آئے آپ کے ہو کر کے رہ گئے اس کی وجہ کیا ہے اللہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو لوگوں کے لیے نرم بنایا ہے اگر بد زبان ہوتے سخت زبان ہوتے بد دماغ سخت مزاج ہوتے آپ اکیلے رہ گئے ہوتے آپ کو سب لوگ چھوڑ کر کے ہٹ گئے ہوتے تو دوستو اللہ تعالیٰ نے نرمی میں بڑی برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرم زبان نرم مزاج نرم دل اور نرم طبیعت والا بنائے ایک آخری چیز اور ہے امن و امان ملک میں وطن میں علاقے اور خطے میں امن امان قائم کرنا یہ سب کی مشترکہ ہاں، محنت ہونی چاہیے صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں صوبے پولیس کی ذمہ داری نہیں صوبے امن کی صرف ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہم جتنے ساتھی ہیں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھا جائے رب العالمین نے فرمایا تاہم و وہ ولا تعاونوا ہر اسم والعدوان اے لوگوں بر اور تقوا پر ہمیشہ نیکی پر بھلائی پر اچھی چیزوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو علماء ہو صحافی ہو عوام ہو ذمہ دار ہو حکام ہو جو بھی ہو ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہر اس چیز کو عام کریں جس سے امن و امان برقرار رہتا ہے اور ہر ایسی چیز ترک کریں ہر ایسی چیز سے لوگوں کو منع کریں جو امن و امان میں خلل اندازی ہے جس سے پیدا ہوا کرتی ہے یہ عظیم ترین ذمہ داری ہماری اور آپ کی بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری نصیب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یاد رکھو اور یہی ذمہ داری آپ ہم نبھائیں گے وہ امان برقرار رکھیں گے تبھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے گے رب العالمین کا بل اللہ فہ اے لوگوں صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ ہمیں شکر گزاری کا حکم دیا جا رہا ہے فرمائے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نیک امال کی توفیق نصیب فرمائے امر و امان کا نمبردار بنائے ہم جس ملک میں رہتے ہیں امر و امان کا گہوارہ بنا دے ہر قسم کے فساد سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے اور اللہ جو مفسدین ٹہل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فساد ان کے قید ان کے مکر سے ہمیں بچائے اور اللہ ان کی اصلاح فرما دے الحال ہم ہمیں جو بیماروں سے کلی عطا فرما جو مقرو ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے بھی ہم یہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی سے لگا دے جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن امان کا گہوارا بنائے اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ امن و امان نصیب فرما ان کے جان ان کے مان ان کی عزت ان کی عزت ان کے دین کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم وہاں کے رئیس رئیس الدولہ شیخ خلیفہ کو اللہ تعالیٰ امن امان اور صحت کے تشریف فرما ان کے انصار و امان کی اللہ تعالیٰ اچھے کاموں میں رہنمائی تشریف فرما اور ہر غلط کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے اور جس شہر میں ہم ہیں وہ خاص طور سے وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنے امن و امان اور رعایت میں لے لے اور اللہ ہر بلا سنے محفوظ رکھ لے ہر مصیبت سے انہیں بچا لے اللہ اچھے کاموں میں ان کو استعمال فرما ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے ارحان عالمین ان سے ہر ایسا کام لے جو قوم کے لیے ملت کے لیے امت کے لیے وطن کے لیے باشندوں کے لیے خیر و برکت کا دریا ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو قوم اور ملت وطن اور لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ امر بالعدل والحسان